دوسری دلیل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےعث بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ وہ دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں اس کی سراحت سورہ توبہ آیت نمبر 33 سورہ صف آیت نمبر 9 اور سورہ فتح آیت نمبر 28 میں ہے میں یہاں سورہ فتح کی آیت نقل کرتا ہوں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سورۃ الفتح آیت نمبر 28 وہی ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کرے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے صورت التوبہ اور صورت الصف کی آیتوں کا آخری ٹکڑا ہے اور صورت الفتح کی آیت کا آخری ٹکڑا وکفا باللہ شہیدہ ہے ان دونوں آیتوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دین حق کا غلبہ مشرکوں اور کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو ہم نے اپنے رسول کو اسی مقصد سے بھیجا ہے اور صورت الفتح کا آخری ٹکڑا یہ بتاتا ہے کہ بے ست محمدی کی اس غرض و غائب پر اللہ کی گواہی کافی ہے اب اگر تمام دنیا مل کر بھی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد یہ نہیں تھا تو اس کی بات قابل سماعت نہ ہوگی صورت الطبہ آیت نمبر 33 کے تحت مولانا سید ابولا مودودی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے دین کا لفظ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریق زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو سند اور متع تسلیم کر کے اس کا اتباع کیا جائے پس رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے دوسرے الفاظ میں رسول کی بے کبھی اس غرض کے لیے نہیں ہوئی کہ جو نظام زندگی لے کر وہ آیا ہے وہ کسی دوسرے نظام زندگی کا تابع اور اس سے مغلوب ہو کر اور اس کی دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں میں سمٹ کر رہے بلکہ وہ بادشاہ ارض و سما کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اپنے بادشاہ کے نظام حق کو غالب دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹ کر رہنا چاہیے جیسا کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے تفہیم القرآن جلد نمبر دو حاشیہ نمبر بتیس صفحہ نمبر ایک سو نبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالگہ اور ازالت الخفا میں بار بار متعدد مقامات پر لکھا ہے اس آیت کا حوالہ دیے بغیر بھی لکھا ہے اور یہ آیت پیش کر کے بھی لکھا ہے ایک جگہ انہوں نے اللہ کی یہ سنت پیش کی ہے کہ کس طرح وہ باغی اور سرکش قوموں کو مغلوب اور تباہ کرتا رہتا ہے اسی سلسلہ بیان میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست اور ادیان باطلہ کی مغلوبیت پر اس طرح روشنی ڈالی ہے وہاں وضع خاص ظہور دین ایشان است برادیان ہم آن قطب حامیان ادیان داعیان آنہا بقتل و سبی و نحب و اخذ خراج و جزیہ و اضالۂ دولت و شوقت عیشا و پاخمال و بے مقدار ایشا عیشا وضع خاص در اصل بے عصط آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملفوب شد و بعثت آ جناب متضمن آ صورت غشت وذلك قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك إزالة الخفاء مقصد اول صفحہ نمبر 45 مطبع صدیقی اور وہ خاص وضع و شکل آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر غالب کرنا ہے اس طریقے پر کہ ان ادیان باطلہ کے حامیوں اور دائیوں کو قتل اور قید کیا جائے ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے ان کی حکومت و شوقت کو ختم اور ان کو پامال و ذلیل کیا جائے اور یہ وضع خاص آپ کی اصل بے کے اندر داخل اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اس خاص صورت پر مشتمل تھی اور یہی مطلب ہے اس آیت کا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور یہی مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کا کہ میں نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آزماؤں اور تمہارے ذریعے دوسرے لوگوں کی آزمائش کروں اسی آیت پر بحث کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے جان لینا چاہیے کہ اس آیت کی صحیح توجہ یہ ہے کہ ہر غلبہ جو دین حق کو حاصل ہوا وہ سب کا سب علی دین کلی میں داخل ہے اور وہ عظیم شان گلبہ جو کسرا و قیصر کی حکومتوں کو درہم برہم کر دینے کی شکل میں حاصل ہوا بدرجہ اولا اس کلمہ میں داخل ہے اور بڑے درجے و مرتبے کے علمبردار تھے رضی اللہ عنہم ان بزرگوں کی کوششیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقتضا اور اس کے اندر داخل تھیں ازالت نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس بعض وہ لوگ جو غلب دین حق سے مایوس ہیں یا اس کی جد و جہد سے جان بچانا چاہتے ہیں اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو گیا اب ہم اس جد و جہد کے مکلف نہیں ہے ان کی اس ذہنیت کا جواب بھی شاہ صاحب کی تحریر میں موجود ہے وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دین حق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تبلیغ کی صحابہ نے آپ کے مقصد و مراد کو اچھی طرح سمجھا اور پھر اسے تابعین تک پہنچایا اور اسی طرح عہد عہد وہ مقصد منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے کہ ارادہ الہی محض یہ نہ تھا کہ صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دے دی جائے اور نہ یہ تھا کہ سننے والے مقصد تبلیغ سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد تبلیغ سے عہدہ برآں ہو جائیں بلکہ مراد دین حق کا ظہور اور غلبہ ہے قرنن بعد قرن یعنی ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے میں اور پھر تیسرے میں اور اسی طرح ازالت الخفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھیالیس حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہر آفاق کتاب حجت اللہ بالغہ میں متعدد ابواب میں اور مختلف انداز سے بار بار یہ حقیقت دہرائی ہے کہ اللہ تعالی انبیاء کرام کو اکامت دین ہی کے لیے مبعوث فرماتا رہا ہے اور اس نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی لیے مبعوث فرمایا تھا کہ وہ دین حق کو باطل ادیان پر غالب کریں ابواب الایمان کی تمہید میں وہ لکھتے ہیں اعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مبعوثا الخلق عاما ليغلب دينه دينه على كلها بعز عزيز وذل ذليل حصل في من الناس فوجب التمييز بين الذين يدينون دين وبين السلام وبین حجرۃ اللہ بالغل ایک صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ مصر جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیں عزت والے کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ اس لیے آپ کے دین میں مختلف قسم کے لوگ داخل ہو گئے لہٰذا ضروری ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تمیز کی جائے ایک جگہ وہ جہاد کی ضرورت و فضیلت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث على صائر لا يتحقق فإذا واتبعوا و البقر ولاد بهم الظل وغلب و صائر غلطیان حجت اللہ بالغ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تہتر جان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت عامہ کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے اور آپ کے دین کا دوسرے تمام ادیان پر غالب ہونا جہاد اور سامان جہاد کی تیاری کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جب وہ جہاد ترک کر دیں اور بیلوں کی دموں کے پیچھے لگ جائیں یعنی وہ صرف حصول معاش میں مشغول اور جہاد سے غافل ہو جائیں تو ذلت ان کو گھیر لے گی اور دوسرے ادیان والے ان پر غالب آ جائیں گے ہم طوالت کے خوف سے اس طرح کی دوسری عبارتیں نقل نہیں کر رہے ہیں جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے عزم اور یقین کے ساتھ یہ حقیقت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا مقصد دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرنا تھا ہم مسلمانوں کے لیے اقامت دین کے فرض و واجب ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم جس رسول کی امت ہیں ان کی بے کا مقصد ہی اقامت دین تھا